فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون بس क्यों ना हुए तुम में से अगले ज़माने के लोगों में से ऐसे बाहोश जी جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے بجز ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں نہ جاتی تھی ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی وہ تھے ہی گنہ گار آپ کے رب اللہ تعالیٰ ایسے نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کریں اور ہوں وہاں کے لوگ نیک کار سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے یعنی بجوز چند کے ہم گزشتہ زمانے کے لوگوں میں سے ایسے کیوں نہیں پاتے جو شریروں اور مرکروں کو برائیوں سے روکتے رہیں یہی وہ ہیں جنہیں ہم اپنے عذابوں سے بچا لیا کرتے ہیں اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت میں ایسی جماعت کی موجودگی کا قطعی اور فرضی حکم دیا اللہ نے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو چار میں فرمایا کم الخیر یا یعنی بھلائی اور نیکی دعوت دینے والی ایک جماعت تم میں ہر وقت موجود رہنی چاہیے ظالموں کا شیوا یہی ہے کہ وہ اپنی بد عادتوں سے باز نہیں آتے وہ نیک علماء کے فرمان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے یہاں تک کہ اللہ کا عذاب ان کی بے خبری میں ان پر آ پڑتے ہیں بھلی بستیوں پر اللہ کی طرف سے ازراہ ظلم عذاب کبھی آتے ہی نہیں ہم ظلم سے پاک ہیں لیکن خود ہی وہ اپنی جانوں پر مظالم کرنے لگتے ہیں